علی بن مصر نے عبید اللہ بن عمر بن حفظ عمری سے حدیث بیان کی انہوں نے قاسم بن محمد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اس کے بعد ایک اور آدمی نے اس سے نکاح کیا پھر اس نے اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دی تو اس کے پہلے شوہر نے چاہا کہ اسے نکاح کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں حتیٰ کہ دوسرا خاون اس کی وہی لذت چکھ لے جو پہلے نے چکھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اکتیس